ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله واشهد ان لا اله الا الله ودعا لنبيته صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا لا يشرك إليه اپنے بندوں دو سے اشار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے دیکھنے کی امید رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے عمل پالے اور اپنے رب کے ساتھ کسی شریر پر آج یہ بڑا آج کا ترجمہ ہے آپ میں ویسے آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا اور ہفتہ شاہ رو کو اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص عام لطف کرنا ہوتا ہے اور لطف کرواتے ہیں انعام اور اکرام کی بارش نہواتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں جو برکتیں اس مہینے میں ہفتہ نے رکھی ہیں آج کے اور انجام میں وہ بات نہیں مجموعی طور پر مسلمان مبارک تمام انجام میں ہیں برتگی کی رکھتے ہیں مجموعی طور پر ورنہ کی ہجا کا آشر ہونا بھی بڑی اہمیت رکھتے بن رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے ایام رمضان کے ایام سے کم نہیں ہو رات کے رمضان کی برکت اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کو ہمیں شکل قدر رکھی گئی اور وہاں شکل یہ ہے کہ یوم ہے جس میں حق جیسی جامع ترین اور قابل ترین عبادت رکھی گئی اور حجیت نے کرنا ہے ساتھ میں سب سے زیادہ بابر کا دن آپ سب سے ایام میں سب سے زیادہ بابر کا دن جو ہے وہ آپ ہوگا اور روایتوں کا معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن سب سے زیادہ بہتر محدین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سال میں سب سے زیادہ بابرکت دن ہے آپ ہفتے میں سب سے زیادہ بابرکت دن مجھے اور ویسے مہینوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ہفتہ اعلیٰ کی نظر میں رمضان مبارک ہے اور بالکل اس کی ایسی حیثیت ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا میں جیسے یوسف علیہ السلام ہے بڑی توجہ بڑی شرکت بڑی محبت ایسے ہم تعالیٰ کو بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بن میں مبان حالے دین میں کہ شیخ اکبر ہیں ہاتھ ہیں شاہ اللہ ہیں بڑے بڑے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے کچھ دنوں میں تاثیر رکھی ہے اور کچھ اوقات میں اور ایام میں جن اوقات اور ایام ایک ہی چیز ہے جنہوں نے اور کچھ تاثیر حق تعالیٰ نے برکت کی زمینوں میں رکھی ہے مکان جس کے مکان بھی بعض بابرکت ہے اور زبان میں بھی برکت حق تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس میں جو خاص طور سے عقیلی اشرا اور عقیلی اشرے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں احتساب مضبوط ہے اور نبی کریم کے صحابہ نے احتساب کیا اور اس عمل کے اختیار پر نایاب کے کو یہ عجیب بات ہے کہ اب اس سنت کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں مانا کہ یہ بڑی کوتاہی کی بات جس کام کو شاید شریعت نے اہتمام سے انجام دیا ہو وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی فضیلت اپنے مقام پر مقدم ہے اور احتساب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا سے تبدیل اور ایک درجے میں بے تعلقی پیدا کر کے اس کے در پر آ کر پڑا ہے کہ رحمت الرضوان رضوان اور اس کی خوشگواری حاصل کرے اور اپنے لیے پروانے نجات حاصل کرے در پر پڑ جانا یہ اپنے پود رحمتوں کو دعوت دینا کسی کریم کے گھر پر آ کر کوئی پڑ جائے تو محروم نہیں رہتا کسی کریم کے دروازے کو کوئی کھٹکھٹا ہے تو اس کو رسم و معلوم سے محروم نہیں رہتا رب کے اکرم کے در پر جو آگے پڑا ہو چوبیس گھنٹے وہیں رہتا اور پھر رحمتوں کو لوٹنے کی وجہ سے تو وہ بلا کیسے محروم رہے گا غزالی نے لکھا کہ صرف مسجد جانا ہو تو یہ نیت کرے کہ حق تعالیٰ کا مکان ہے اور صاحب مکان کی زیارت لیے جا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی زیارت عقیدت کی آنکھوں سے کالن ہوتی آنکھوں سے نہیں ہوگی جب بڑی ذات کا مہمان بن کر جائے اس کی زیارت کی غرض سے جائے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کسی معمولی آدمی کے یہاں کوئی پہنچتا ہے تو اس کی توازہ ہوتی ہے اس کی خاطرداری ہوتی ہے زندہ ہے کہ کوئی بہت ہی گئی گزری طبیعت کا ہو ورنہ جہاں تک شرافت کا تعلق ہے انسانیت کا تعلق ہے آنے والے کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے گھر میں پہنچنے والا شخص مختلف اس عمر کا کہ حق سہارا کی طرف سے اس کے ساتھ عنایتوں کا تقریب و توفیق کا معاملہ کیا جائے تو جب مسجد میں آمد پر یہ بات ہے تو آ کر پڑ جانا اور کئی دن تک مسجد میں قیام کرنا یہ اس بات مشیر ہے کہ وہ رحمت و حادثہ حاصل کر رہا ہے اور بنیاد اس میں یہ ہے کہ صدر قدر کی تلاش اپنا ختم نبی کریم نبی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی سمر کا علم ہوا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک مجاہدہ کیا بڑے عجیب عجیب واقعات پچھلے زمانے کے انسانوں کی کثیر عبادت کی وجہ سے آپ کو خیال ہوا کہ میری کی عمر سے بہت کم ہے زندگی کے انجام قدیم ہے تو اتنے مذہب ہے اتنے امان کیسے کرے گی تو حق تارا کی طرف سے پورے قدر نصیر فرمایا جس نے بتایا کہ ہم نے آپ کو فرمانا قدر دی اور صدر قدر جیسی عظیم نعمت حق تعالیٰ کی طرح کی حکومت کو ملے جو ہزار مہینے سے بڑھ کر بعض اربادہ تفریح ہیں کہ درون امریا کی طرف سے جو جاتی ہوئی ہے بعض طلبا کی طرف سے ان کے تو ان کی مدت تقریباً ایک ہزار مہینے کے قدر ہے اس کلفت کو دور کرنے کے لیے شگ قدر عطا فرمائیں گے پورے قدر لگا دیتی ہے بعض اب علم نے لکھا کی روشنی ہے کہ چار پیغمبروں کا ذکر آیا جس میں حضرت حقیل ہیں حضرت ہیں حضرت ایوب ہیں اور اسی طریقے سے غالباً حضرت یوم کے ایک اور پیغمبر ہیں تو چار پیغمبروں کے تذکرے پر نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ انہوں نے اسی اسی سال تک عبادتیں کی تو حق تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی اور اس میں بچانے کی گئی کہ ایک رات کی اسی سال گیا ہزار مہینے سے بڑھ کر ہو جاتا ہے اور پھر اس میں بھی رنگ میں لکتا یہ ہے کہ عرب میں عدد ایک ہزار سے زائد تھے نہیں یا تو سو تھے یا پھر ہزار ہزار سے آگے جو ہے بڑھانا ہے تھوڑے تھوڑا سا بارہ ہزار ساؤزینڈ ہے اتنے زیادہ تو مدرہ نہیں تھا اشارہ ہے کہ جو عدد عربوں کی زبان میں اور ان کے محاورے میں انتہائی تھا اس کا تذکرہ فرما کر آپ دائرہ کرواتے ہیں کہ سب قدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور اس میں جو خاص طور سے ایام کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ مہینوں کا تذکرہ فرمایا اس لیے جو قمر حساب شاید آئے تھا اس پر بنیاد آئے گی تو مہینے کا ذکر کیا عدد کے لحاظ سے ہزار کا ذکر فرمایا اور فرمایا ہے کہ یہ اس سے بھی بہتر ہے اور اس سے بھی گیا عمدہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم سارا شاہو نے اسے رکھا ہے رمضان میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے چھپا بھی دیا جیسے شیخ محل کی عرب میں لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو رمضان کے علاوہ بھی پایا مگر یہ ذہن میں رہے کہ عام مسئلہ اس کا تعلق رمضان مبارک ہے اور وجہ اس کی جو قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ ہم نے قرآن کریم کو لہرت القدر میں نازل فرمایا کہ جس حال قرآن کریم کا مزدور ہوا اس سال کا لہرت القدر کا رمضان جو ہو رہا ہے اور ویسے بھی عام مطلب اور مبارک بار رہتی وجہ ہے اور اس میں جو خاص طور سے اثر ہے جو اس کو ملن ایران کا اشرا ہے تو شب قدر کو اخیر اثرے کے اندر رکھا گیا اور سب سے بڑا شرف اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کریم میں نظور ہوا پورا قرآن کریم جو ہے محفوظ سے دراصل عزت کا آسمان دنیا میں وہاں نازل کیا گیا اور پھر اس کے بعد وحی مبین کی ابتدا نبی اول سے ہوئی نبی کریم صلی سردار پر کیا اور تیئیس سال کے عرصے میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت آئے تھے نازل ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کا دور ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے بلکہ عارفین لکھتے ہیں کہ وصل کے لیے زیادہ مناسب رات ہی ہے اسی لیے نبی یہ کریم معراج کروائی گئی تو دن کا انتخاب نہیں کیا گیا بلکہ رات کا انتخاب کیا گیا اس میں ادھر اشارہ ہے کہ طبعی طور پر سکون کا وقت ہے رات فطری طور پر احساس کے لیے مناسب ہے رات نائٹ کی حیثیت طبعی طور پر ایسی ہے جس کی طبیعتیں غیر کی طرف متوجہ ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے شام ہوتی ہے تو تاجر اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف چلتا ہے ملازم اپنی ملازمت کو چھوڑ کے گھر کی طرف چلتا ہے کسان اپنے کھیت کو چھوڑ کر دے تو گھر کی طرف مختلف ہوتا ہے تو جو ایک اجتماعی کیفیت ہے اور مجموعی کیفیت ہے وہ کیفیت انفرادیت کی طرف چلتی ہے اور خندر کی طرف چلتی ہے گویا شہرت گرنا اور پھل سمند تو ہونا اور اجتماعیت اس کے مناسب تو دن ہے اور انفرادی حیثیت کے مناسب شب ہے اس لیے طبیعتیں طبعی طور پر انسانوں کی رات کے وقت انفرادیت کی طرف چلتی اسی لیے دن جو ہے وہ جھمیلوں سے تعلق لو سے تعلق لو ضرورتوں سے کام لو آبادیوں کے کاموں سے اور رات میں سب ہم جانور بھی پرندے بھی پرندے بھی جب سوئی اختیار کرتے ہیں تو طرف تراضی لوگ اختیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حق تعالی شانور کی طرف سے کچھ خاص عنایات ہوتی ہیں بندوں پر اس کا تعلق شبد ہے جن میں تو عنایتوں کی نوعیت دوسری ہے جیسے فرائض رکھے گئے کہ تین نمازیں فرض رکھی گئی جنہیں تو پھر سے شرعی دن شروع ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز پھر اس کے بعد دوہر کی نماز اور اکثر کی نماز رکھی گئی جن میں روزے جیسے عمل کو بھی اختیار کیا گیا اور رکھا گیا جن میں حج کا عمل جو انتہائی عظیم ہے اپنے کا قیام وہ بھی دن میں رکھا گیا ہے اور زکات جیسے فریدے کے انجام نہیں بھی آدمی عام میں کرتا ہے اور آج میں بھی ہو سکتی ہے تو دن کو بہانا ایک شرف ہے جس میں انوار بھی موجود ہیں اور ظہور کی شانیں بھی موجود ہیں مگر راتوں کے لیے ہفتہ اعلیٰ نے دوسری جہتیں رکھی کہ راتوں میں ہفتہ اعلیٰ کی طرف سے جہاں فرائض رکھے گئے دو کے شاہ اور مغرب کی نوازے ہیں وہیں آپ رات کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ مقبولیت کی گھڑی بھی رات میں رکھی گئی اور اس مقبولیت کی گھڑی کو واضح فرمایا ہے حضرت شاہ اگر شاہیز نے عجیب انداز سے واقعی چلے جھوم میں ایسا انداز کا وہ فرماتے ہیں کہ روح جو انسانی بدن میں ہے وہ عاشق ہے اور عاشق کے لیے شراب اس عالم میں لگا ہوا ہے تو اس وقت کی وجہ سے اسے اس عالم میں بدن میں بند کر دیا ہے اور یہ جتنے تعلقات دنیا کے ہیں یہ سب کے سب بندن کے حیثیت رکھتے ہیں بے اکثالے ہیں لوگ برا دیے اور یہ جتنے تالے کم ہونا شروع ہوں گے اندر کی اس فیل کو خوشی ہونا شروع ہوگی تو شام کے وقت دکان ہے کھیت ہے دفتر ہے ساری چیزوں سے جو ہے نجات ملتی ہے تو اندر کی جو روح ہے آشے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بدن کے تعلقات کم ہو گئے پھر کھانے پینے کا مسئلہ بیوی بچوں کا مسئلہ یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے تھوڑی دیر میں بچوں سے چھٹی ملتی ہے کھانے پینے سے نجات ملتی ہے کہ بچے بھی سو جاتے ہیں کھانا پینا بھی ختم تو پھر خوشی ہوتی ہے تم کو کہ یہ بندھن بھی کم ہو گیا لیکن وہ گھر میں جو ان کی اہلیہ ہیں اہلیہ محترمہ اور میشر وہ بھی بڑا بہت بڑا بندھن ہے بلکہ پچاس بندھن کا ایک بندھن ہے اس کی وجہ سے طبیعت کا میدان ادھر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بھی سو جاتی ہے تو طبیعت کو بہت خوشی ہوتی ہے اندر کی روح کو یہ بندنے اور باہر کے تعلقات کم ہونا شروع ہوئے گھٹنا شروع ہوئے مگر بہرحال جب تک وہ جاگتا ہے تو جاگتے ہوئے رہنے کی حالت میں اس کے اپنے مستقبل کی اور آئندہ دن کے پروگرام فلان اس کے سامنے ہوتے ہیں کل یہ کرنا اور کب سے یہ کرنا اور کب سے یہ کرنا اسے یہ دینا اس سے وہ دینا ایک مستقل پلان اور ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا اور وہ کرنا جب آدمی سو جاتا ہے تو سونے کے بعد روح کو بڑی خوشی ہوتی ہے دکان بھی کھیل بھی مسنا بھی تجارت دہیں بھی پھل سمست بھی کھانا پینا بھی ہتالنے کی بھی بچے خود اس کی اپنی سوچ ان ساری چیزوں سے چھٹی اور نجات ملی اب یہ بدن کا ایک بندن ہے کسی طرح سے میں اس کو توڑ کر چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤں اور رب اکرم تک پہنچ جاؤں تو سوتے سوتے ایک تہائی شب تو ہو ہی جاتی ہے ہر نائٹ میرا ایک تہائی حصہ اس کے بعد وہ بھی لگانا شروع کرتی ہے اندر وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح یہ بدن کا بندن کھل جائے اور مجھے اس سے نجات ملے اور میں اپنی وطن ہستی میں پہنچ جاؤں کہ بچوں سے بیکار ہوں اور ہر سے بےقرار ہوں تو اس کی دوڑ لگانے کی قید یہ جاری رہتی جہاں تک کہ دوسرا جو منتھل ہے ایک تہائی سب کا حصہ وہ بھی گزر جاتا ہے تو اب وہ گور لگانے کے ساتھ بچتی بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعلیم جاگ جائے تو پھر وہی سارے دھمیلے ہوں گے وہی سارے پید بند کی شکلیں ہوگی کہ جتنے تعلقات مخلوق ہوں گے اتنی ہی رکاوٹ کی شکل ہے اور جتنے تعلقات کم ہونا شروع ہوں گے اتنی چھٹی ہوگی جیسے کوئی گرفتار ہو پید اور آپ نے پچاس تعلیم لگا دیے تو وہ سمجھے گا بڑی مصیبت اور تالے ٹوٹنا شروع ہو بندن کڑیاں پلا ہے کھلنا شروع ہو جائیں اور ایک ہی بات ہو تو پہلی بہت خوش ہوگا کہ یہ گویا ٹوٹے یا خوش ہو گئی نجات مل جائے گی تو دوسرا حصہ جو رات کا گزر تھا اور پر بڑی دیتا وہ سمجھتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھل جائے اور اس کی آنکھ کھلی تو پھر وہی سارے تعلقات میری گرا بنے گی تو اتنی بے ہوتی ہے کہ اس کی بے بے قراری پہ حق تعالیٰ کو رحم آتا ہے اور وہ براہ راست آسمان دنیا کے مزدور فرماتے اور اترتے اور کہتے ہیں کہ حج ملتا ہے جن جی۔ ہے کوئی پودا کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کروں ہے کوئی روٹی چاہنے والا کہ اسے دوں ہے کوئی آفیت چاہنے والا کہ اسے آفیت دوں اور پھر حق تعالیٰ کی طرف سے آمد رہتی ہے جیسے ایک جھوپڑی ہو جس میں کوئی غریب عورت رہتی ہو یا غریب آدمی رہتا ہو اس سے نکل نہ سکتا ہو بادشاہ کے محل کرا کر پہنچ نہ سکتا ہو اور بادشاہ خود غریب کی جھونپڑی میں پہنچ گیا تو کتنے شرف کی بات ہوگی تو روح سے نکل کر اس سالن میں پہنچنے سے خاطر ہے آپ تعالیٰ خود ہی غریب کی جھونپڑی میں پہنچ کر اس کا دکھ فرماتے ہیں اور پیدا دیتے ہیں ہے کو اس سے مانگنے والا سوال کرنے والا یہ چیز رات کے ہر حصے ہر رات میں وہ ایک چیز موجود ہے اور یہ چیز نصیب ہوتی ہے شب عقیق سب تعالیٰ کی طرف سے لینا یہ دینا تو شان پر ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اس رات کے اندر اثرار ہے اور پوشیدگی کی بھی شکل ہیں اور جہاں اثرار ہوتے ہیں اسی اعتبار سے انوار بھی ظاہر ہوتے ہیں تو دن کو اگر سورج سے منور کیا تو رات کو چاند ستاروں سے ہفتہ ہمیں متعین کرنا چاہیے روشن ہو جائے یا خاص قسم کی جاری ملے تو رات کے انوار الگ ہیں نوعیت تو دن کی نوعیت الگ پھر رات میں ہفتہ اعلیٰ شاہ نے نوازش کا معاملہ کیا جیسے دن پہ کہ دن میں اگر جمعہ جیسا وقت رکھا ہے اور عورت جیسا وقت رکھا ہے تو رات کے یہ شرط حاصل ہے کہ اس میں ہفتہ اعلیٰ نے شب قدر رکھی ہے شب برات اس میں رکھی شب جمعہ اس میں رکھی شب عید اس میں رکھی یہ جو برکت کے راستے ہیں وہ راستے اصل ان کے لیے شرط کی چیزیں ساری برکت نہیں رہا ہے تو شب فر بار ہزار مہینوں سے زیادہ بڑھ ظاہر بات ہے کہ اسی سال سے کچھ کم نہیں ہوتے جائے پر اگر اس سے بہتر اور بہتری کی کوئی تحقیق نہیں ہے تو لوگ پوچھے بات کی کتنی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ شام میں اپنے لطف و کرم سے لگی یہ غریب کی ہم اس کو نوازنا چاہتے ہیں اور نوازش یہ ہے کہ عمریں کم ہیں ہمتیں کمزور ہیں طبیعتیں کمزور ہیں اور یہ امت عالم کے بڑھاپے کے زمانے کی امت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں آدمی کی سمجھ تو بڑھ جاتی ہے مگر قوت عملی کمزور ہو جاتی ضعیف ہو جاتا ہے تو کتاب تو سب سے بڑی تھی اس امت کو اس لیے کہ بڑھاپے کی امت سے آپ کو زیادہ ہے اس کا اور آسان انتہائی نرم تھی اس لیے کہ بڑھاپے میں زیادہ محنت ہوتی نہیں ہے تو فرمایا کہ وضو نہیں کر سکتے ہو تو سورج میں گرم پانی کر دو ٹھنڈا نہیں چھ دن ہوتا ہو تو سیم کر لیا جائے بیماری رمضان آ جائے تو بعد میں رکھ لی جائے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لی جائے تو اتنی آسانی کی شکل ہفتہ نے رکھی ہے کہ نبی یہ قریب سنگار میں ہو جائے بلکہ کاروں نے اس امت کے ساتھ سرکاری کا معاملہ بھی ہفتہ نے فرمایا اور وہ اس طرح سے سرکاری فرمائی کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک امت سے غلط کام کرتی ہے اور برے کام کرتی تو بعد میں آنے والی امت کے لوگ کہتے تھے کہ پہلی امت جو ہم سے عورت گزری اس کے لیے خرابی تھی اس میں وہ آیت تھا پھر اس کے بعد والی آتی تو وہ اپنے پہلے والی امت کا جانتی کہ اس نے یہ خرابی کی تو ہر بعد میں آنے والی امت اپنے سے پہلی والی امت کی کمزوریوں کو جانتی ہے اور ان کے عیوب پر مطلع ہوتی ہے وہ ان کی پوشی نہیں ہوئی دنیا میں وہ یوگ آئے ہوئے والوں پر مگر قربان جائیں گے حق تعالیٰ کی بے نہایت رحمت پر کہ اس امت کو سب سے اخیر میں رکھا ہے تاکہ کوئی بعد میں امت نہ آ جو یہ کہہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نئی چھ کمزور تھی تو مولانا اسے عالم میں سرکاری فرمائی ہاں اگلی امت کا حال پچھلی پڑی آپس میں وہ تو گھر کی بات ہے گھر سے بات باہر آؤ تو ہونے نہیں پائے اس لیے کہ اس کے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کمزور تو جب ہفتے تعالیٰ نے اس دنیا میں سرکاری فرمائی ہے تو اس سے امید رکھنی چاہیے کہ میدان نشر میں بھی وہ سرکاری فرمائی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی سرکاری تو ہر چیز ہے آپ جانتے ہمارے بدنوں کو کہ اندر خون ہے اندر جو ہے وہ چربی ہے اندر پیشاب کا خانہ بدبو ہے بدبوہے ہے اب کارن ایسا کور چلا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے سارے ایٹ کو چھپا دیا ہے تو جب اس نے بدلوں کے معاملے میں ہمارے ایٹ چھپائے ہیں تو روح کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کوتاہیاں آدمیوں سے ہوتی ہے مگر کار ہمیں پردہ رکھا ہے اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رب العالمین کا پردہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں ورنہ ہر آدمی کی کمزوری کھل جائے تو دوسرے اس سے نفرت کرے بلکہ امام راضی نے اپنی تفصیل کبیر میں ایسا اچھا علمی نقطہ لکھا اور مانا کہ دیکھو ہر آدمی کی زندگی میں کچھ عیب کچھ اور کمزوری ہوتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا نہیں کہ اس کی بیوی کو خبر ہو جائے وائف کو اس کی کسی دوست کو خبر ہو رشتے دار کو خبر ہو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ میں جو کمزوری وائر ہے اس کو کوئی جاننے نہ پائے اس کو پردہ رہے کیونکہ اگر لوگ جانیں گے تو چھوٹیں گے نفرت کریں گے مجھے معمولی سمجھیں گے ہم بھی سمجھیں گے یہ ایسی حرکت کرتا ہے ایسا کام تو ہر آدمی اپنے عائد کو چھپانا چاہتا ہے اور ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے تو ایمان اور آدمی نہت لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی کمزوری کسی کو بعد ہو بہت لوگ نفرت کرتے ہیں جو اچھا آدمی ہے اس میں تو یہ عائد ہے یہ نیچ بنے یہ کمزوری پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی قربان جائیے کہ انسان کی ساری لائف کی کمزوریوں کو وہ جانتے ہیں وہ ظاہر کی عائد بھی جانتے ہیں باطن کی عیت بھی جانتے ہیں جنہوں کی کھوٹ کو بھی وہ سمجھتے ہیں اور جنہوں کی کھوٹ کو بھی سمجھتے ہیں اور ساری کمزوریوں کو جاننے کے باوجود ہم کار بجائے نفرت کے بندوں سے فرماتے ہیں تو پھر بھی وہ کے خدا کی طرف دوڑو اور خدا کرنا تعلق پیدا کرو تو قربان جائے گی اس کی رحمتوں کے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود نفرت نہیں فرماتے انسان سے اتنا کمزور ہو کہ دو چار کمزوری معلوم ہو کسی کے ساتھ میں نفرت کرتا ہے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا بات کرنا ہمیں تو خود میں بھی بہت کمزوری اور عائد ہے اچھا، حق تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے اور ایسی رحمت اس کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہزاروں سے پردہ فرماتے فخر خدا پاک کی طرف دوڑو اس سے تعلق پیدا کرو لفظ فرار استعمال کیا فرار وہی ہوتا ہے جہاں آدمی بے فرار ہو آپ نے نہیں پڑھا کہ مجھے فرار ہوگا اسے فرار کا موقع بڑا ہوتا ہے یا بے چینی کے ساتھ آدمی اشارہ ہے کہ بڑی جلدی جو ہے ہفتہ آنے کی طرف تم متوجہ ہو ایسا نہ ہو کہ زندگی کا قیمتی وقت رخصت ہو جائے تو بہرحال آدمی شب قدر انتہائی تین کی رات ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر سب شب قدر صدر قدر ملائی اگر تم قدر پہچانو تو ہر رات قدر کی رات ہے اور اگر آدمی قدر میں پہچانے دوسرے قدر بھی کچھ نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کے لیے اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں جو پھر میں جاگنے کو مخصوص سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس جان لیا جائے چاہے چائے پی کر باتیں بنا کر سموسے کھا کر ٹی وی دیکھ کر ورک سفری کر حالانکہ جاگنا اس لیے مقصود ہے کہ ہفتہ آنے کی طرف آدمی اور چھپانے میں یہ ہے کہ بے چینی لڑانگ میں اس کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بلا کے دیتے ہیں کبھی چھپا کے دیتے ہیں بلا کے دینے کی مثال ایسی جیسے بچے کھیل رہے باہر سے آج بنایا اور آگے تو وہ دیکھتے ہیں اس کو بلا کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں آ کے دیکھتا ہے کہ کوئی خوشبو آ رہی ہے کوئی چیز ہے اب وہ مانگتا ہے ماں باپ دینا چاہتے ہیں مگر اس کے میں کو اس کے اداؤں کو اس کی اس کی خاص بے قراری کی کیفیت کو وہ ساری پیاری پیاری معصوم ادائیں دیکھنا چاہتے ہیں تو رب اکرم کا حال ایسا ہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے بندے سیکھتے ہیں حق تعالیٰ کا نظام یہ کہ بلا کے دیتے ہیں کہ دنیا کی کیچڑ میں اور دنیا کی گندگی ہو مل یہ سارے ماں گمین لکھنے سب دنیا ہی اسی لیے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ میں نے نجاست اور غرارت اور پاخانہ اپنے ہاتھ میں لیا خوب کھڑا تو اس کی تعبیر ہے کہ مال ملے گا یہ قابل ہے تو مال تو نظر سمجھا رہا ہے ہاں دوسرا پہلو اس میں خیر کا بھی ہے جو پرانے کو خیر سے بھی تعبیر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کو حاصل بنانے والی یہ دنیا کی کھلونے ہیں اس میں آج بھی پڑا ہوا تو اذانوں کے ذریعے سے تعالیٰ بلا کے دیکھتے ہیں کہ آ جاؤ تم ہماری رحمتوں کو لوٹو ہماری طرف کو بچو یہ بلا کے دینے کی شان اور مقبولیت کی گھڑی جو جمعے کے دن ہے شب قدر جو رمضان میں ہے اور اپنی رضامندی عام تعاقوں میں اس کو چھپا دیا اور چھپا بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ بندوں کی بے قراری کو بے دے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے اداؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں بے قراری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی کے رات کی قدر پہچانے اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دل فرد وہ شد قدر نہ ہو جس رات اس نے شد قدر سمجھ کے عبادت کی ہے تو حق تعالیٰ سے امید ہے حق تعلیٰ سے اس امر کی امید ہے کہ اس کو سزا قبر کا اب رہتا فرمائیں گے اس کی پاکستان نیت کی وجہ لیکن اس نے اس کا اہتمام کیا ہے سزا پدر سمجھ کر وہ کریم داتا اور دار دات اس کے محرومی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو ایک تو یہ ہو کہ اطراف کی اوقات اس صحت سے کریں ہم کہ اس کی غذت انتہائی بڑی اور حضرت عبداللہ اپنے اخبار رضی اللہ تعالیٰ آ رہا ہوں وہ تو فرماتے ہیں کہ قدر ستائی کی تو ہی ہے حضرت ابئی اتنے کام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے فرماتے سب ہی تو ہے اور دلیل بھی بڑی عجیب تھے فرمائے فرمایا کہ قرآن کریم نے سوریہ قدر میں لہرت القدر کا لفظ تین دفعہ ذکر کیا گیا اور ایک دفعہ لہرت القدر کے لفظ میں نو حروف پائے جاتے اس قدر میں لام یا اور لام ہی چار ہو گئے پھر اس کے بعد علی لام ہے پانچ ہے سال ہے راہ القدر یہ پانچ ہو گئے لہرت میں چار اور پانچ مجموعہ ملا کے لہرت القدر میں نو ہو گئے ہوئے ہیں اور کو حق تعالیٰ نے سورت میں تین دفعہ ذکر فرمایا کروایا ہے کہ القدر نہ لہرت القدر روپ دہلا پہ شاہ اور نو کو تین سے ضرب دیتے تو دیں تو سچائی بنتی ہے جس میں ادھر اشارہ ہے کہ سچائی بھی سب ہے لہرت القدر اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاص کا عادت اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے کہ یعنی بچہ جب سال کا ہو تو حکم دیا گیا کہ ہماری طرف اس کو متوجہ کرو نماز کو حکم دیا جائے گا پھر کڑھائی خود مستقل ایک حیثیت رکھتی ہے اسلام میں اس کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں عادتوں کی تو رفت اکرم نے یہ رات رکھی ہے اور اس کو تقسیم کر لیا تاکہ تمام راتوں میں اس کی کوشش کریں اور خاص طور سے اپیل کریں اور اخیر اصل میں احتساب کی بنیاد حقیقت کا کہ آدمی سب قدر کو تلاش اگر آدمی احتکاب نہیں کر سکتا تو شب میں کوئی وقت ایسا اپنا ضرور رکھے جس میں رب العالمین کی طرف دل سے متوجہ میں نے اپنے بعد بزرگوں کو سنا ان سے وہ فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے جی حقیقی نماز چلاؤ مگر اگر وہ اپنی نماز کا سروے کرے اور اپنی تلاوتوں اور اپنے ذکر و افطار کا جائزہ لیں تو اس کا انداز ہوگا کہ جو اصل وقت میں ہفتہ اعلیٰ کی طرف ملوجے ہونے اور دھیان کرنے کا تو پوری نماز کا فلم چار رفاط پورے طور پر اگر اپنے پہ تنقید کی نظر ڈالے اور سوچے کرے تو اندازہ ہوگا اس کو کہ چار رکاط میں آدھی رقاط کے برابر ہفتہ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہے پاؤ باورکات کے برابر متوجہ ہے تو ہم لوگ اپنی عبادتوں کی جو سہولتیں ہیں ظاہر اس میں جان نہیں پڑنے دیتے کہ جتنا اتفاق چاہیے اتنا اتفاق ادھر نہیں ہوتا اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہم جہاں کھڑے ہوئے تو خیالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پریشان ہوتے نہیں سر اس سلسلے میں دو چار بات سننے یاد آ رہی ایک بات تو یہ کہ نماز میں جی کیسے عام طور پر پوچھتے لوگ کہ نماز میں جی نہیں لگتا اور اس پر نمازی جمع ہے اس کو کا ایک علاج ہے کہ نماز کے باہر جو اوقات ہیں اس میں بھی افطارہ کی طرف دھیان رہے تو نماز میں توجہ ہو اسی لیے نماز سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی فرض ہے پہلے سنت سے نفس تو اس کے نتیجے میں طبیعت متوجہ ہوتی ہے غیر کی طرف اور جب وہ فرض پڑے گا اس کے بعد تو اس کی چاشنی اور ہوگی لیکن دنیا میں خیالات بٹے ہوئے لوگ پھیلے ہوئے ہیں اب تارا کی طرف دھیمے دھیمے دھیمے طبیعت آنا شروع ہوگی آپ تجربہ کر لیں جو فرض کے بعد کی سنت میں جتنی یبسوئی ہوتی ہے پہلے وہ بات نہیں اس لیے کہ طبیعت دھیمے دھیمے متوجہ ہو رہی ہے ایک شکل سے یہ ہے کہ خارجی اوقات میں بھی یاد حق رہے اور یاد حق میں بھی خاص طور سے حق کا آنا ہی کرنا میرے والد صاحب نے وزنا مرکز ایک جان دیتے نے دیکھا ہوگا جہاز میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اور سے پانی بھرتی ہے تو سر کے ایک مٹکا دوسرا تیسرا اس میں پانی بھرا ہوا اور پانی بھر کے وہ چلتی ہے تالاب سے ندی سے یا نل سے تو وہ بات بھی کرتی ہے راستہ بھی دیکھتی ہے پیروں سے حرکت بھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر ان تمام کاموں میں اس کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ سر پر جو مٹکا ہے اس کا بیلن سے جو ہے وہ برقرار رہے ہے ہلاک نہ ہونے پائے تو جہاں کہیں ادھر ادھر ہوا بیلن سے تو سارا پانی چوپٹ ہو جائے گا اور اس کے سر جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا تو فرمایا کہ جو اہل قبول ہوتے ہیں وہ ہر کام میں لگے ہوئے ہیں مگر کل دھیان حضرت حق کی طرف ہوتا ہے کہ تاکہ انسانی لائف کا بیلنس برقرار رہے وہ جاتے حق ہی کی وجہ سے زندگی میں اقتدار گزارنے کی سفر ہو تو ایک علاج دوسرا علاج نواز میں جی رکھنے کا یہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر اگلے لفظ کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے کچا یاد مگر پھیلنے کی ضرورت ہی پڑتا ہے الفاظ کے حضرت خان اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں اور ذہن سے پلان پروگرام بناتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے بعض تو سلام پھر جاتا ہے پوری مسجد میں پتا نہیں ہوتا دو ہوئی چار ہوئی دھیرے سے پوچھتا ہے کیونکہ آدمی زور سے بولے ہم سمجھتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ آپ آتا کہاں ہو جیسے سے بولتا ہے دوسرا تیسرا ہوتے ہوتے سلسلہ چلتا ہے اسی لیے میرے صاحب نے دو رکعت سے سلام پھیرا دوہر میں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا کوئی کہتا تھا دو پڑی کوئی کہتا تھا چار پڑی ایک ویپاری تھا اس نے کہا دو پڑی مجھے یقین ہے یہ کہتے کہا کہ میرا معمول ہے کہ صبح سے جتنا بزنس ہوتا ہے اس کا حساب چار رکعت سب میں پورا کر دیتا ہوں ابھی آدھا حساب ہوا اور سلام کے محمد ہو جاتا ایسے ایمان اور کے مطابق ہے کہ نماز پڑھا رہے اور ان کے چھوٹے بھائی سے بڑے صاحب حال بزرگ تھے صاحب کیفیات تو نماز میں امام کا ذہن متوجہ ہوا زکات کی حیثیت کسی مسئلے کی طرف مسئلہ جو ہے اس کی طرف ذہن گیا اب جو چھوٹے بھائی سے بھی نماز میں تھے پیچھے مختلف ان پر کشپ ہوا اور ان کے قرب پر جو ہے یہ کشپ ہوا انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی جو نماز پڑھا رہے امام نگر وہ یہ نماز میں کسی مسئلے میں ان فوراً نماز توڑی ایسے امام کی پیچھے نماز کیا پڑھے جس کا ذہن مسئلے میں اجاگر اگر اس زمانے کی مائیں بھی ایسی تھی جا کر اپنی امی سے شکایت کی کہ امی جان بھائی جان نماز پڑھاتے ہیں تو نماز میں مسئلے کے اندر ان کا ذہن اجا رہتا ہے اس میں متوجہ ہیں تو ایسے امام کی پیچھے ہم کیا نماز پڑھیں کتنی بڑی غلطی ہے تو ماں بارہ انہیں کی تھی اور امام بجارے کی ماں تھی اس نے کہا کہ بیٹے اگر بھائی کی غلطی ہے تو تمہاری بھی غلطی اور تمہاری غلطی یہ ہے کہ تمہیں اپنے قدر کو پاک کی طرف مجھے متوجہ رکھنا تھا ایمان کے پلو کی طرف سے متوجہ ہو اگر ان کی بھول تھی تو تمہاری بھی بھول تو اس سے بڑے رشتے دار ہو تو تمہارا قلب ایمان کے قلب کی طرف متوجہ ہو جائے ان کے شان کے لوگ تھے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک چیزیں ہے کہ ہر اگلے لفظ کو ایسا یاد کرو جیسے کچا یاد کرو اس طرح ایسا تو وہی مگر سر ہم جو آ رہے ہیں دھیمے دھیمے دھیمے اس سے بھی نواز میں طبیعت لگے گی اس کے لیے ہوگی پھر اس کے ساتھ حدیث میں فرمایا کہ یہ دھیان رکھو کہ ہم افطارا کو دیکھ رہے ہیں یہ علاج ہے یہ دھیان نہیں رکھ سکتا آدمی تو وہ تو دیکھ ہی رہے یہ بنیادی چیز ہے اس لیے کہ اسی کا دیکھنا اصل ہے ہفتہ اعلیٰ کا اور اگر یہ بھی دھیان نہیں ہو سکتا بنتی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں لکھا ایک موقع پر حدیث میں کہ صحابہ نے نبی کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی یار رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجیے مختصر سی نصیحت کی آپ نے ارشاد فرمایا سب نے فلاں کا موت ایسی نماز ادا کرو گیا نماز کو الوداع کہنے والے آخری نماز جیسے کوئی شہری ہو اس کے قتل کا حکم ہو اور اس کے ساتھ اسے دو سات پڑھنے کی اجازت ملے تو کتنے دھیان کے ساتھ پڑے گا تو کوئی نہ کوئی جو ہے نماز کے بارہ زندگی کی آخری ہوگی جس کے بعد دنیا سے جانا ہے تو ہر نماز کو ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے زہر پڑے یا دشا جلے اثر کا وقت نہیں ملے میں شرکت ہو گئی کیا پتا ہے کہ خدے میں قبرستان پہنچنا پڑے اور زندگی باقی نہ رہے کتنے لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں دوبارہ ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا یہ شکل ہے کہ ہر نماز کو آپ نماز نماز ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہر تعالیٰ سے دعا کی جائے نماز بننے کی یہ بہت بڑی چیز ہے حدیث میں نبی نے کریم سرکار دعا بھی کی اللہ عمین اصل تمام الوضو کو تمام فلاح و تمام رضوانی و تمام کامل وضو کی دعا کی مکمل نماز کی دعا کی وہاں بہت بڑی تھی اسی لیے بادشاہ نے بزرگ کو دیکھا بڑی اچھی نماز پڑھو کہا کہ ہمارے محل میں جو مسجد ہے اس میں آپ نماز پڑھا کریں ہم آپ کے سارے کی شفاظ کریں گے وہ خفا ہوگا ہم کیوں پڑھیں گے تمہارے یہاں تو ایک لیتے کے نماز گی جی، اس تو بھی ہم سرکاری بنا دیں ہمارے پاس بھی ایسے ایک بزرگ سے کہا کسی نواب نے کہ ہمارے یہاں تک نماز پڑھا کریں انہوں نے کہا بیس سال کی محنت کے بعد نماز بنی ہے ہم اس کو تمہیں دینا نہیں چاہتے ہم تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہم آپ کے یہاں بھی کیوں پڑھیں تو اس شان کی بھی لوگ کو میں ذکر کر رہا تھا کہ چار بچا نماز میں جتنا دھیان چاہیے اتنا جو ہے غور کریں تو بہت کم وقت نکلتا ہے تو کوشش اس کی کی جائے تو رجوع ہوگا تو شب قدر سے بارہ قدر کی چیز ہے تمام اعمال میں اس کا اہتمام ہو چلتے پھرتے اور دن بدن خدا جانے جائے کتنی کے بندے کو ہو جو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور جس کو خدا سے تعلق پیدا ہوگا وہ کبھی میں شاہی کرے گا چالیس فائدے ہیں خدا سے تعلق سے بیس دنیا کے فائدے اور بیس آخرت کے فائدے امام بنا بھی ہیں اور عجیب عجیب فوائد تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دل کو خدا کی طرف سے کرنے کی عادت ڈالی جائے اور خدا سے چونکہ جا کر ملنا ہے اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لی جائے آئے سے کریما میں یہ فرمایا گیا سمن خان یا خارجہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ عمل خالے کر تو شاید اختیار کرے کسی کو شریعت پر آ اور ہاں خاص بات اور بھی ہے کہ شب قدر میں جگ امین کی آمد ہوتی ہے پھر مراحدہ میں انتشار ہوتا ہے وہ پھیلتے ہیں اور ملائکہ کے بعد میں یہ ہے کہ مسافر کا کیا مطلب اس سے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز ملک الموت جو ہے مسافہ کرتے ہیں شخص اس کا مطلب یہ لکھا ہے میں نے اپنے حضرت سچی میں لکھتا ہے سنا اور میں کہ دیکھو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہو کہ کوئی مجلس ہو رہی دوست احباب بیٹھے ہیں گل چلے اڑ رہے ہیں ہنسی مذاق ہو رہی ہے کھا پی رہے ہیں مگر آپ غور کریں تو بعض دفعہ اچانک پل پر کیفیت ہوتی ہے جو سرو جو اور امتحاد کی کیفیت نہیں ہوتی ورنہ اس کیفیت کا ساری ہونا یہ ظہور ہے بلک الموت کی ملاقات اور ان کی کا اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں خبر یہ میں کرتی ہو میں تنہائی کا گھر ہوں لشت کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں فلاں گھر ہوں اور یہ سارا سامان اس لیے تاکہ آ کے ایسے تو ہمارے لیے اعمال کی کمزوری ہے اس کے کی شکل یہ کہ ہم دعا کا اہتمام کریں اور دعا بہت بڑا ہتھیار حدیث میں فرمایا نبی یہ فرمانے جو خدا سے نہیں مانگتا خدا پاک اس سے ناراض ہوتا اور فرمان کے سب سے بہتر چیز ایمان یقین کے بعد آپ کی ہے اور فرمان کے بندہ اگر اڑ جائے تو ہفتہ اسے عطا فرماتے بشرتے کہ جلدی نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے مسئلے سے خلاف ہے تو دوسری چیز دے دیتے ہیں وزن مانگتا ہے کہ میں حکومت کا بادشاہ بن جاؤں اور علم نہیں ہے کہ بادشاہ بن کر دین کھو دے گا اس کے لیے وہی وطن وہ مانگتا ہے میں مالدار بن جاؤں اور علم میں یہ نہیں ہے کہ مالدار بنے گا تو عیاسی شروع کر دے گا غریب ہے تو دین کو پائے کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی یہ طریقہ کہ بعض جو غریب ہے خدا پاک مالدار کر بھی بے دین ہو جائے اور بعض مالدار ہے ان کو غربت آئے تو وہ جیل کھوجے تعالیٰ کی تفصیل ہے جس کو جی خیال میں رکھا ہے تو بہرحال حدیث کی اور قرآن کی دعاؤں کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اس میں لحاظ ہے اور خاص خان بات آپ سے ذکر کریں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا سے بھی تعلق ہے آخرت سے چلو تجارت تو دنیا کی چیز ہے ملازمت دنیا کی چیز ہے کھانا پینا سب چیزیں دنیا کی اب اس میں آخرت کی نیت کرنے سے آخرت کی بنے گی ورنہ اثر تو دنیا ہے نماز ہے ہے چیزیں ہیں اس سے دنیا کے فائدے بھی ضمنی طور پر حاصل ہوتے ہیں مگر دعا ایک ایسا عمل ہے کہ دائرے براہ راست دنیا آخرت دونوں فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں اب ایک آدمی بیمار یا طرح سے بالکل ترقی کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اپنی صحت کے لیے اپنی کشادگی کے لیے تو مانگتا تو وہ کیسا ہے مانگ رہا اللہ نے ایسے کون اپنے کل کی دور کرنا چاہتا ہے مگر یہ مانگنا خود مستقل عبادت ہے اس لیے حضرت فرماتے کے کہ اور عبادتیں ایسی ہیں جیسے سیڑھی پر آپ چڑھیں دھیمے اور اس دعا کی حیثیت ایسی جیسے اس کے انسان آنند خان پہنچتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ کسی پرائم منسٹر سے ملے تو کتنے جو ہے تماشے کرنا پڑتے ہیں یہ کاروبار وہ عبادت بنا بنا بنا اور دو چار منٹ وہ بنا کے ملے گا آپ کو اور مووی دیکھنے کے لیے ہوگا اور میں یہ شکل ہے کہ ہر وقت علاج تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے آسمان اور زمین کا مول ہے اور مومن کے لیے بہت بڑا سکون ہے اور مومن کے لیے بہت بڑی قوت کی چیز اور ہتھیار اور دور سن پر فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ کہ خوشحالی میں مانگا کرتے ہیں جہاں حالات آئیں گے فوراً قبول ہو جب آپ کا دوست ہو وہ دوست ایسا ہے کہ جب آپ خوشحال ہو تو وہ آ جاتا ہے بے دوست ہے جانی دوست ہے کہ نام سے جان تو جانی دوست نہیں اور جہاں آپ کا حال آتا ہے وہ پہچان دیں گے آپ اب کسی موقع پر وہ آتا ہے ضرورت کے موقع پر تو آپ اپنی کی اس کی بات مان لیں مگر یہ ضروری نہیں ہو سکتا انکار بھی کریں دیر بھی لگا اگر ایک آدمی آپ سے تعلق رکھتا ہے آپ کی خوشحالی میں آپ سے تعلق رکھتا ہے آپ کی بڑحالی میں بھی یا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ سے تعلق رکھتا ہے خود ہے سب اور آپ سے تعلق رکھتا ہے جب وہ ہے بڑا سورج دونوں ہاتھ کہ جہاں اس چیز میں مثال دینی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے ہمیشہ کی اب اگر بندہ ہے تو اچھی پوزیشن میں تو سوال نہیں کرتا دعا نہیں کرتے جہاں مصیبت آئے گلے میں پھنسنے لگی تب جو ہے ہاتھ اٹھایا اس سے تو ہم تعالیٰ اس وقت بھی سنتے ہیں اس کی مگر اثر سننے والے اثر جو ہے اجازت کی شکل یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کا قبول ہونا آدمی اگر جلدی سے جائے تو اس کی شکل یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی مانگتا ہے اب جب کوئی ہار آئے گا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً ہفتہ رکھنے ہمارے بزرگوں نے عجیب لحاظ کیا بزرگ تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا کہا دیکھیے آپ بڑے آدمی ہیں اور بزرگ ہیں میری لڑکی کی شادی ہے اور بہت تنہا ہوئی ہے آپ فلاں کی کچھ سفارش کر دیں تو آپ کی پوزیشن پہ تو اثر پڑے گا نہیں تو غریب کو کام مل جائے گا انہوں نے سوچا کہ اگر میں سفارش کرتا ہوں تو میرے توحید کا ہی لاس میں میں سے کیوں ہوں اور اگر نہیں کہتا ہوں تو مسلمان کی ضرورت کیسے پوری ہو تو تعالیٰ نے ایک مضمون ذہن میں ڈالا تو خط لکھا ہوں اور خط لکھا بسم اللہ کے بعد اس میں لکھتے ہیں امیر کو خطاب کر کے جوہر امیر کیا فلاں امیر رفا تو جیسے ہوں وفاق تعالیٰ تم کہ یہ آدمی آیا اس کا مسئلہ ہم نے خدا کے حوالے کر دیا سب سے پہلے خدا ایک عورت کو اسے جو ہم نے بھیج دیا ہے اس کے بعد الباس کے درجے میں تمہاری طرف ان آتے کہ موت ہی ہوا ہو اخبار مشہور کہ اگر تم نے کچھ دیا ہے اس کو تو دینے والے حق تعالیٰ ہے الباس کے درجے میں آپ کا بھی شکریہ ادا ہو جائے حقیقی دینے والے وہی شرین ہی موتھ ہوگا اگر تم نے کچھ دیا تو دینے والے ہتھیار تو بہانا بن گیا تمہارا بھی اس کے ہختار تو تمہارا بھی شکریہ ادا تو ان منع کروں اور اگر تم نے نہیں دیا پر من ہوگا اور اندر معذور تو اثر نہ دینے والے بھی وہی ہیں دینا نہ دینا کی بات ہے ہم تم کو معذور سمجھیں یہ مضمون لکھ کر دے دیا جیسا تو دور تھا بارہ اس کی ضرورت پوری ہوگی اور اس سنا میں فرماتے کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ دس منٹ خدا سے مانگنے کی عادت ڈال پھر دیکھو کیا ملتا ہے بہت دنیا میں ہم جو ہے سب پٹک چکے ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ دس دس گھنٹے ذریعے کو اختیار کرتے ہیں تجارت ہے ملازمت ہے آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے بعد میں تو ڈبل ڈیوٹی والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ معاملہ ہے دس منٹ مانگنے کی کوشش کی ہمارا کتنی ناقدری کی بات تو وہ ایسا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں دنیا میں تو یہ کہ آپ کسی سے مانگے تو اس کی گرانے بوجھ ہوتا ہے وہاں یہ کہ نہ مانگنے پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو سب سے زیادہ جی لگا کر قوت کو خدا سے مانگنے کا عادت ڈالو اور دعا کے ذریعے سے آدمی صاحب نسبت بن سکتا ہے کتنے لوگ دعا کی وجہ سے صاحب نسبت بن سکتے ہمارے باقی مجھے معلوم ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں نو گھنٹے تو دعا کرتے تھے دعا تک نو نو پریشان انتظار کو دیکھا کہ چھ مہینے تک انتقال سے پہلے چھ مہینے تک دعا کے مضمون کو بیان کیا دعا کی نسبت کا انتخاب کرتے تو بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو آدمی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو حدیث میں کرنا کہ اس کے ہاتھ کو حالی رد کرنے سے اللہ نے شرماتے ہیں حیا فرماتے تو حیات میں اتنا بڑا مالک حاضر ساری کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو میرا گندا میرا آگے ہاتھ چلا رہا ہے گرا رہا ہے اللہ میرے کو حجاب معلوم ہوتا ہے شرم آتی ہے اس بات سے جو اس کے ہاتھ کو خالی رکھ سکتا تو کبھی تو فوراً دے دی جاتی کبھی اس کی مسلحت سے کوئی تاخیر کر دی جاتی کبھی اس کے لیے کی شکل ہوتی ہے کوئی بڑا کر جاتی ہے کبھی یہ ہوتا ہے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے چلتی ہے پلا ہے یعنی مصیبت اس کے لیے چلی چلیے ہے اور ادھر سے چلتی ہے دعا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اور مصیبت میں ٹکرا ہوتا ہے اگر دعا تگڑی ہے جسم ہوتی ہے تو اس میں یہ غالب آ جائے اور ڈھیلی پڑتی ہے تو سورج میں ادھر سے جو اس کی آمد ہوگی تو بنا آ گئی ہو تب بھی دعا نہ آتی ابھی نہیں آئی ہے تو یہ پہلے سے اس کے لیے سیفٹی اور حفاظت کا سامان ہے بہرحال ہاتھ ڈرے کبھی اسے ساری کو کیا نہیں ملتا آدمی جی لگا کر خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگے تو اس کے لیے بہرحال ہاتھ کامیابی کی شکل اور سب سے بڑی چیز ہے خدا پاک کو خدا پاک کو مانگنا ایک دنیا کی چیزوں کا مانگنا اور ایک اس کے رضا کو مانگنا یہ بہت بڑی چیز ہے بعض اہل فروغ سے پوچھا کہ آپ کیا مانگتے ہیں خدا سے میں خدا سے خدا ہی کو مانگتے ہیں اور جس کو خدا مل گیا اس کو کبھی مل گیا اس لیے کی چھوٹی ضرورتیں جو ہو تو خدا سے پیش کرو بڑی ضرورتیں جو ہے تو خدا سے پیش کرو اور جہاں ہم اخبار اختیار کرتے نہیں دعا کی فکر اہتمام بھی ہو تو خدا سے خاص جوڑ پیدا ہو جاتا عجیب سکون ہی جتنے پرانی بخاری کی کھانے ہیں وہ لکھتے ہیں دعا کا سب سے پہلا فائدہ سکون اپن بھی آپ دیکھیں دعا مانگے سکون ہو جائے گا اور خاص طور سے بے قراری کی کیفیت الحا کی کیفیت طلب کی کیفیت ہو کا آرہ شاہ روم محروم نہیں فرماتے اس لیے یہ رات انتہائی بابرکت ہے اور یہ سلحا کا استعمال ہے اور اعلان یہ ہوا کہ دعا ہوگی تو جو کے کریم ختم ہوا ہے تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم تعالیٰ آرہ سے دعا کریں دعا خاص طور سے پر خودین کو بھی یاد کرے کل ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے خیر خبر کے اندر جا کر سو رہے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے نہ رتیں مرغ نامہ پر ہے کہ کوئی خط خبر نہیں بیچاروں کی کیا گزر رہی ہے تو ان جانے والوں کے لیے دعا کریں اپنی صحت کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اور ان میں کیسے کیسے حالات کھانے والے اللہ تعالیٰ دین میں ہمیں قائم رکھے اس اپنی نسلوں اپنے کے لیے خاندان کے لیے بوڑھوں کے لیے بیماروں کے لیے قرضداروں کے لیے اور سب سے بڑی ہماری سب کی حاجت یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ خربوں خربوں سال کی پرمینل لائف ہمیشہ کی زندگی کو مسئلہ خاتمے پر ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اگر ایمان کے ساتھ چلا رہا تو بس خوشی بندی میں فرماتے تھے وہ کاروبار ہے کہ مجھے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کلمہ پڑ کے ایمان کے ساتھ گیا تو جی چاہتا ہے کہ مبارکبادی بھیجو اور حجی بھیجو ان کے گھر میں تو مبارک ہو تم ایمان سے جانا تو معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے تو دل دلا کے اللہ سے مانگے کہ اب تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما اپنی ذات کی نسبت نصیب فرما نبی غریب اللہ کے بے شمار احسانات پر ان کا اجتباع ان کی محبت ان سے تعلق نصیب فرما اپنے بچوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے مسائل کے لیے دینی مراکز کے لیے حرمین شریفین کے لیے عرب ممالک کے لیے جو ہمارا میں سب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں جوڑے اور اسلام کو بول پالا کریں دشمنوں کی چالیں دشمنوں کی تیاریاں ان کے ہر کنڈے مسلم حکومتوں کو توڑنے اور مسلم نظام کو خراب کرنے اور ان کے نظام کو اکثر کرنے کی پوری کوششیں حکومتی لیول پر جو ہے کر رہی بڑی بڑی حکومتیں مگر خدا کا ہم لوگ سب کے اوپر غالب اس سے اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کریں اسلام اور اہل اسلام کی عزت کے لیے دعا کریں تقوا نصیب ہو آنکھوں کا تقوا حیات کا تقوا تنہائیوں کا تقوا مالیات کا تقوا ساری ضروریات ہماری جی لگا کر تو دل گڑا کر ہفتہ آنا سے کسی یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ان شاء اللہ قبول کروائیں حدیث میں ہے کہ بندہ اگر جرم کرے اور یقین کرے ہفتہ آنا سے محبوب نہیں کرنا سے بہت سے لوگوں نے برفات کی ہے بات بیمار ہیں بات پریشان حال ہیں کچھ خاندانی وجہوں میں کچھ اور بات میں گیا جو دنیا سے چلے گئے ایسے اپنے بچائے اور پھر ہمیں کیا پتا کہ رمضان رمضان ہمیں نصیب کرنا آئندہ رمضان ہمیں جیسے کتنے لوگ جس کا رمضان میں تھے بیچارے اور آج اپنے خبروں میں جا کر سو گئے ہمیں اس کو خبر تو سو گی نہیں تو ان کو بھی بیچاروں کا انداز نہیں تھا کہ کوئی چلتے چلتے کوئی بات کرتے کرتے رخصت ہو گیا کہ آئندہ رمضان ہم نے نتیجی اس کی کیا گارنٹی سو سترہ پندرہویں سابان کے فیصلے میں ہمارا نام لکھا جا چکا ہو تو حدیث میں سلمان علیم کریم آج بھی کھیتی کرتا ہے کاروبار نظام معاملات اور اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے اسے پتا نہیں ہے تو کیا پتا کہ ہم لوگوں کی زندگی پتہ کر چکا ہے اور مردوں کے نام لکھا جا چکا تو اپنی مستقبل کے لیے اس میں خاتمے کے لیے خدا کی رضا کے لیے قبر کی گوشتی کی کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی میں سب چیزوں کے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور خوب یقین کے ساتھ کیجیے میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھے بچے سارے دین ہیں اور شوق سے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو امید سے ہمیشہ رحمه الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا حج يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان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 لحينا وميتنا وشاهدنا وبعدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا اللهم أحييته مما فأحيي عليه ما توفيته مما وتوفيت عليه ما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ من الشر كله اللهم إنا أقم قلوبنا وحواسنا وجوارحنا بيدك وإن ملكنا منها شيئا إذا فعلت ذلك لنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها بها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا اله العالمين ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين امين داروں کی گناہوں کو معاف فرما آپ نے ہمیشہ نیاموشن کی بات کرائی ناراپنا ادھکاروں کا کوئی شکر آپ نے نیا مطلب کی بارش کرنا چاہیے نیا گناہوں چاہیے چاہے آپ نے سرکاری فرمائی ہے یا آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے آپ اگر ہمارا پردہ کھول دیں گے زندگی کی بہت نمازوں کس راستے ہم نے جائے کی نمازوں میں دل ہم نے جائے کی اللہ بڑی تین کی گھڑیاں ہم نے جائے کر دی اللہ ہمارے دل کو محاذ فرمانا ہمارے دل کو عظیم کو سب کی دین کا اور احکام کا کوئی حق ادا نہ ہو سکا العالمین ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارے بدن گنا گار ہے بدن کا ایک ایک بار گار ہے ان کا گار ہے میرا یہ زبان کہ ہم آپ سے آپ کے آدمی سلادوں کے ساتھ معاملہ اس اسی گھر کی پرانی ٹھکانی ہے آدمی اسی گھر کے پرانے زبانیں اور نہ آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر اگر آپ تو ٹھکرا ہمیں محروم نہ کروا ہمیں محروم نہ پورے موجود ہیں ایک جوان موجود ہے مبارک ہے جس جتنا آپ آدمی اتنی اتنی نسبتیں ہیں کہ آپ ہمیں محروم فرمائیں گے ہمیں محروم نہ کرواؤں گا بہت پیار ہے آنے سے پہلے تو ایک سفر سے دو ہزار بندہ کے بعد جو گیا تو گنا ہو کی سڑائے جانے سے پہلے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا ہو کی سرائے جانے سے کوشش ایسا اس وقت جانے میں پہلے کے لوگوں میں اعلان ہو جائے کہ سمجھتا گنا کی وجہ سے ایمان محروم سفر پڑا ایمان کے دینے میں آپ سے کچھ ختم حملہ بنتا تو زمین میں نماز ہو یہودی بن گیا بن گیا آپ کا کہ آپ نے انسان بنایا آپ نے مسلمان بنایا سب حکومت کا پیدا آنے کی نمبروں نے تمنا کی شروع میں آپ نے اکرام فرمایا لحاظ گرام بھرنا ہے لحاظ کرنا ہے اگر آپ ہمیں کسی کافی گھر میں پیدا کرتے تو ہم آپ کا کیا چاہتے ہیں آپ کا بڑا ہے فرق ہے اگر آپ ہمیں جانور بنا لگانے تھے بہت سب دکھائے آدمی ایسا نازک ہوگا جب ہمیں کچھ دیا جا رہا ہے مولانا جب جی ہمیں دینے والے کروٹ کروٹ دینے والے کے کے بعد چہرے مت گناہوں تو مجھے چہرہ کیا ہے محدود گناہوں کی مدد مدد سے سے سے ایمان ایمان گناہوں کی کی کا آپ حادثہ کیا ہے ایمان کا آپ کے پاس امانت سمر کمپلو کے لیے جہاں بھی تو ہرکتے بہت ہیں حرکتیں بہت خراب ہیں بہت خبر ایسی نازک ہوگی جب ہمیں رکھا جا رہا دوست ہے کرے بندر دیتے ہیں کوئی کام آنے والا نہیں ہے میں بولا سوگار کا معاملہ تصر آپ کے ہائی کو ہمارے احمد ایسے ہیں کہ خبر میں ادھیا ہوتا ہے خبروں کے لیے کام بھی خود تیار کر سکتے ہیں ہمارے دو کو جنت کے باغوں کا دراصل بنا سے ہم بہت کمزور ہے گاڑی بہت ہی گاڑی بنا پڑنا ہے جاتے ہیں یا ہم سب اٹھتے ہیں دنیا کی معمولی آپ سے چھوٹا ہم برداشت کی حد ہے زور ہے آپ وہ بڑا آزاد اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو ہماری ہماری جسم کے ماحول کا آرم کرنا سماج کے ماحول کا آرم کرنا پردیش میں بہت کمزور ہے ہر طرف الحاظ ہی ہمارے چند طرف برکاری ہمارا بہت کمزور ہے آپ کو اپنے سے ہم کمزوری کی حفاظت آپ کو اپنے پندرہ جن کمزوری ایسا آپ کا احسان ہے کہ آپ کی مسجدوں کو ایسا آپ کا کرم ہے کہ نمازوں کی کافی اسکول کی نمازوں کو حقیقت کی نماز ایسا حقیقت مبین بنا دے ان کا سچا مبین بنا دے ہمارا آپ نے اپنی جنت کو گھر میں آنے کی توفیق مرنے کے بعد اپنی جنت سے محروم نہ کرنا ایسا کرنے کے بعد اپنی جنت سے محروم نہ کرنا حلال اپنی آزاد سے سب کی حفاظت زندگیوں میں آفیت مقدر کرنا فرما کا زور نصیب فرما محبت نصیب فرما حلال ہوگی کو کے ساتھ فرم بنانا ایسا جو بیمار پریشان گے صحت فرما جو قبضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے نکلنے کی شکل پیدا فرما بچے کو مغرب میں فسادات اور حالات میں جو مرد جا چکے دنیا سے ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے پریشان اور اب یتیموں کے سروں کے ہاتھ پھیرنے والے ماں باپ کی جہاں رخصت ہو گئی یتیموں کے ساتھ رشتوں کا معاملہ پڑا یتیموں کے ساتھ جن کا سوہار گیا رشتوں کا معاملہ پڑا پریشان حالوں کے ساتھ رشتوں کا معاملہ پڑا بغیر کو چھوڑ کے جیلوں میں سڑنا ان کے ساتھ رشتوں کا معاملہ پڑا پوری کے ساتھ اس کا معاملہ ہمیں ایک بنا نیٹ بنا نے ہر چار طرف سے ہمیں حملہ کر رکھا ہے ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں صحیح سمجھ نصیب ہے کاروں کو ہم سمجھ سکے مولا ہمیں ایک بنا نیٹ بنا خود ہی نصیب فرما ہر آدمی مسلمانوں کو دنیا میں بہت بڑا نصیب فرما اسلام کو بہت بڑا نصیب فرما دشمنوں کا کالا فرما قیامت کے میدان کی ساری رسوائیوں کی حفاظت سنتوں کے تمام دبلی متاثر ایسا دنیا پہن ہو کہ حضور صلی اللہ کی سب ایسا آدمی آج دنیا میں تھے تو ہمارے لیے کو ہوتے آپ دنیا سے چلے گئے تو آج کے ہم اپنے امان سے آپ آپ کو کو راضی راضی راضی ہو جائے گا محبت رسول رسول اصول نتیقت آدمی کو سب نصیق آدمی ہے جہاں کی خود کا میں ہم بچے ہوئے ہیں ہمیں آپس میں جوڑ نصیب ہماری مسجدوں کو ترقی عطا ظاہری باتی کی ساری ضروریات پوری فرما مسجدوں کی حقیقی آباد نصیب فرما ہمارے معصوم بچوں کی دین کی حفاظت کرنا ہمارے معصوم بچوں کی دین کی حفاظت جن کی زندگیاں بگڑ گئی ان کے لوگ کو بدل دو ایسا جس کی زندگیوں میں بگاڑ آ سکتا ہے سولہ ہزار گناہوں کے بعد باوجود آپ نے آج تک پردہ ڈال رکھا ہے یہ آپ کا کس طرح سے شکر ادا کرے غریب قریب تیار ہوئی ہو آپ نے ہزاروں گناہوں کے باوجود پردہ ڈال رکھا ہے ہمارا آئیں گا کہ ہماری پردہ پر نفر پر ایسا ہمارے یہاں تو ہی سکل نہ ہو کام رہتا کی شکل ادا ہوا ضلعوں کے کارڈ کو دور کرنا آپ کی عظیم کتاب ہم نے قرآن کریم اس کی ہم سے کوئی قدر نہ ہو سکی ہم کی کتاب کی کوئی ادب نہ ہو سکی کی تاریخ نصیب پڑھنا اتنا خیر کی طرح پیدا کی دور سے پیدا پڑھنا ہر عالمین جلدوں کے دم کو دور کرنا اور سب کے ہمیں داخل بنا دے گا میں اتنا فلم کی صحیح فکر نصیب ہر عالمین آپ کے دوارا کے نتیجے میں ہم نے دنیا کی بہت خوشی ہیں اور آپس اور آپ ہے بے لطفیوں کو دیکھا ہے چاہے آپ خود کو راضی ہو جائے مگر ہم آپ کی رضا کی بھیک مانگتے ہیں جیسا ہم آپ سے آپ کی رضا کی بھیک مانگتے ہیں مولا کیا آپ ہمیں محروم فرما دیں گے ہر آدمی اس مبارک مسجد میں اس مبارک رات اس مبارک مولا ہم حاجت مندوں کی حاجتوں کو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے ہر مدد پورا کرنا کریم قریب آپ کے پاس میں ہمیں خبر بھی ہے کہ جو قریب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ سنتا ہی ہے آپ کے میں خبر بھی ہے کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو خالی کے آپ خیال فرماتے ہیں ماننے والوں کو خالی محروم کرنے سے خالی رکھ کرنے سے خیال کرنے والی ناداروں کا ایران پار لگا ہمارا پار لگا خبر نہیں کہ ہم میں کے لیے موت لکھی جا رہی ہے ہمیں پتہ ہیں کہ ہماری موت ہے غریب آئے گی زندگی اس کام کی طرف سے ہوگی والا جہاں طور پر بندر اور ایمان کی مقدر ایسا بھی طور پر اس کے بات اجیت کی وجہ سے ایمان سے میں روک نہ کروں کی وجہ سے ایمان سے میں روک کی وجہ سے ایمان سے میں روک نہ کروں دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار چلا ہزاروں کا کام بنا دیا ساری مشکلات دور کرنا اتنے پریشانیاں دور کرنا حقیقت آتے ہیں تو کھڑا دونوں جانے کی دار کے سود کی کھڑا ہمیں نقطی اتنا آدمی برسوں گزر گزرنے ہم نے آپ سے مانگنے کی طرف توجہ نہیں کی کی توقع کرتا فرما سارے گھروں سے کاٹ کر اپنے ہی گھر پہ جھکنے کی توقعات امیدیں منتقل کر کے اپنی ساتھی جو امید رکھنی ایسا ہمیں اپنا بنانے کی تو خیر ہمیں اپنا بنا دیں ایسا اگر آپ ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہم سے برستا نہیں ہے اگر آپ ناراض ہوئے تو کوئی ہمارا کام کرتا ہے غریب اپنے ذریعہ رحمت کے ہمارے مقصد کر رہا ہے فیصلے فرمانا رہا کے فیصلے فرمانا رہا سچی تبدیلی کے آدمی ہمیں گہروز نہ کرنا آپ کی طرف چھوٹے درستوں کے اور غریبوں سے اتنا ہر آدمی ہمیں نواز رکھتے اور بچے یا ہمارا ملا بات کرنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی اللہ حبیب پاک کی امت پر اہم فرما کا معاملہ فرما راتوں کو امت کے لیے روتے تھے جن کی فرد آئے ہے اور گرم آنکھوں امت سے بڑھاؤ کو دور کرتے تھے ان کا سایہ اس کا چلا جا رہا ہے لال آدمی انہیں اپنے سائے میں سڑک بدلا تھا لال آدمی انہیں اپنے سہ سے سڑک بدلا تھا امت کے بزرگوں کا نیا بدل رکھا تھا امت کی فکر کرنے والے اور راتوں کو ہونے والے ایسے انسان پیدا ہوگا راتوں کو آپ سے ماننے والے انسان پیدا ہوگا ایسا راتوں کو ہونے کی توفیق توقی اپنے دربار کے ہاتھ میں اپنا بنا دے مدد سے کر بالی پلے پہل سے ہماری حفاظت اپنے پہل سے ہماری حفاظت ہم نے مالا مان فرمان سب کو میرا پاس سب کو کمپور کرانا فرمانا ہمیں ہمارے دلوں کو اجنان جا ہونے ہمیں اپنا بنا محبت بارے سب نتی محت تو بھاری کو ترقی رکھی اس سے محبت رکھنے والوں کو ترقی رکھتی حست کرنے والوں کو قبول کرتا ہوں سارے مساجد و مساجد کی حفاظت کرنا سارے مدارس کی حفاظت کرنا تمام دین کے نام کرنے والوں کی نفرت کرنا دین کی نفرت کرنا ہم خیر آپ کے آپ کے حقیقت پاس نے مانگی خیر اس کا ہم سوال کرتے ہیں تمام کو سب جس سے آپ کے حقیقت پاس میں بنا چاہے اس سے بنا چاہتے ہیں خیر کا جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے ان کو وقت ہے ان تمام کو ان کو جائز مقاصد میں کامیابی خیر آپ کے مبارک محمود کو خیر تو نبی کریم ہماری پر دنیا بھر کی دور سے بہت گزر جائے اور یہی کہہ پڑا ہے چھوڑتے نہیں